السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے ٹو ان ون عربی بھی ہے اور اس میں اردو بھی ہے سبق نمبر فور ایٹ ابن عباس رضی اللہ عنہما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا خونا نفسها ولا الحدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی مل گئی نمبر ایک شکر کرنے والا دل نمبر دو ذکر کرنے والی زبان نمبر تین مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن نمبر چار اور ایسی بیوی جو نہ اپنے نفس میں خیانت کرے یعنی پاک دامن رہے اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے یہ حدیث تبرانی میں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت مندی کی چیزیں بتائی ہیں یہ خوش خوش قسمتی کی چیزیں یہ کا جو جملہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بیوی کو ایسا شوہر ملے جو خیانت نہ کرے پاک دامن رہے اور وہ بیوی کے ساتھ کسی معاملے کے اندر بھی خیانت نہ کرے کبھی کبھار بیویاں مالدار ہوتی ہیں تو شوہر جو ہے ان سے مال وصول کرتا رہتا ہے یا بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جن کی نگاہیں بیوی کے مال کے اوپر ہوتی ہیں شوہر جو ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں اور بیوی کو اللہ نے مال دے رکھا ہوتا ہے اب وہ کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے چونکہ بیوی ہے کسی طریقے سے اس کے مال میں سے کچھ نہ کچھ لے لوں کچھ ترتیب کر یعنی دونوں طرف سے یہ چیزیں ہے کہ یہ بھی خیانت نہ کرے وہ بھی خیانت نہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بیویاں دے اور جو بیویاں ہیں ان کو اللہ تعالی نیک شوہر دے اور اللہ تعالیٰ سب کو سعادہ میں شامل فرمائے اسی لیے دعا کرتا ہوں تحجد کے وقت میں اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختو میں لکھاؤ تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھاؤ تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا لکھنا بھی آپ کا کام ہے مٹانا بھی آپ کا کام ہے لوہ و قلم بھی آپ کے پاس ہیں یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تحجد طواف کرتے کرتے مانگا کرتے تھے اور بہت روتے تھے تو آج کا جو اب آج کا سبق ہے یہ دعا سب یاد کر لو حضرت عمر والی اللہ پڑھیے میرے ساتھ اللہ لو إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني فيها وإن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني عنه واكتبني في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ہم نے ہمارے بڑوں کو بھی دیکھا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے یہ حضرت عمر والی دعا بہت مانگتے ہیں تو یہ خالی بیت اللہ کے طواف کے ساتھ یہ دعا نہیں ہے یہ دعا گھر پر بھی مانگی جا سکتی ہے آج کے سبق میں امیجز بنانے والے یہ دعا لکھ لیں اور یہ دعا بھی کبھی کبھی مانگ لینی چاہیے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين